حضرات گرامی ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر استاد العلماء شیخ العدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی دامت برکات مولالیہ ابھی نماز جمعہ سے پہلے خطاب فرما رہے ہیں آپ حضرات اطمینان کے ساتھ حضرت الامیر دامت برکاتوں کا خطاب سنیں انشاءاللہ سنتوں کا ٹائم بعد میں دیا جائے گا اور جن حضرت جو حضرات وضو کر رہے ہیں وہ جلد از جلد وضو کر کے پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ حضرت کا بیان اطمینان کے ساتھ سماعت فرما سکیں اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر شیخ العدیث استاذ حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی دامت برکات ہم کو کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی نعرہ تکبیر آواز نہیں آ رہی نعرہ تکبیر تاج دار ختم نبوت قائدین تحریک ختم نبوت مجاہدین تحریک ختم نبوت شہدائے تحریک ختم نبوت نعرہ تکبیر تشریف لاؤ تو میرے پاس آ جاؤ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 اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و صحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق اعال اللہ احب الخلق اللہ من احسن علیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حل تدرونا من اجود جودا قالو اللہ و رسول عالم کالا اللہ اجود جودا سمہ انا اجود بنی آدم سما اجود الناس میں بعد ہی من عالم علما فنا شرح وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اسنان رجل آتاہ اللہ علما فنشرہ ورجل آتاہ اللہ مالا فسلتہ ولا حلکتہ فی الحق او کما قال علیہ السلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه کل سے آپ کے سامنے بیانات کا سلسلہ جاری ہے معروف معروف خطباء کے بیانات آپ نے سن لیے اپنے اہل علم اکابر کے ملفوظات آپ نے سن لیے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کے بیانات آپ کے سامنے آ گئے جس مسئلے سے متعلق یہ اجتماع ہے جو اس کا عنوان ہے میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی پہلو تشنا نہیں رہا ہر پہلو پر مختلف انداز سے اپنے اپنے انداز سے علماء کرام خیالات کا اظہار کر چکے ہیں میرا شمار خطبا میں نہیں ہے میں درسگاہ ہی ہوں میری زندگی درسگاہ میں گزری ہے سات سال تو میں طالب علم رہا مکمل طالب علم ویسے تو اب بھی طالب علم ہوں یعنی کلیتاً طالب علم اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محض اس کی توفیق سے یہ ساٹھواں سال میرا تدریس کا جا رہا ہے تو ساٹھ اور سات ستاٹھ سال ہو گئے مدارس کی روٹیاں کھاتے ہوئے کیونکہ ذہن پورے کا پورا درسگاہ ہی ہے اس لیے مروج طریقے سے تقریر اور واز یہ میرے بس کی بات نہیں ہے وہ پہلے بھی ہوئیں اور اور بھی اثر تک انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارے اور آپ کے محبوب قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں اور آخری بیان ان کا ہوگا جو اس سلسلے کو گویا کہ ہر لحاظ سے پایا تکمیل تک پہنچا دے گا ہاں جی۔ حضرت پہنچنے والے ہیں مجھے یہی بتایا ہے مجھے جو لا کے آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا تو یہ دو تین روایتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کی روشنی میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں یہ تقریر یا لیکچر نہیں ہے یہ یوں سمجھیں کہ درس حدیث ہے جس کا میرے سے تعلق ہے پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھی الخلق و ایال اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے لفظ خلق کا ہے مخلوق ہے یہ ایسے ہے جس طرح سے کسی کا کنبہ ہوتا ہے لفظی طرز میں یہی ہے کہ اللہ کا کنبہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں جو سے بات بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں تو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں آ جائیں اگر اللہ اپنی شان کے مطابق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روحانی درجات کے مطابق گفتگو کریں تو شاید ہم میں سے کوئی اس کو سمجھ نہ پائے اس لیے لفظ وہی استعمال کیے جاتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آئے یہ ہمارا ایک ذوق ہے فطرت ہے صرف ذوق نہیں فطرت ہے کہ ہمارا ایک خاندان ہوتا ہے اس میں خاص طور پر وہ وہ افراد ایال کہلاتے ہیں جن کا خرچ انسان کے ذمے ہو وہ آپ جانتے چھوٹے بچے ہیں بیوی ہے جن کا خرچ انسان کے ذمہ ہوتا ہے جس کا بوجھ اس نے اٹھا رکھا ہوتا ہے اس کو ایال کہتے ہیں تو ہمارا ایک فطری طریقہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے خاندان کے ساتھ ہمدردی کرے خاص طور پر تو میرے اہل و یال میں داخل ہیں یا آپ کے اہل و یال میں داخل ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی احسان کا معاملہ کرے تو انسان کی طبیعت خوش ہوتی ہے اور وہ احسان کرنے والے کے ساتھ انسان کا ایک محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں طلباء دور دور سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے جن کے والدین کو ہم نہیں جانتے اس کے خاندان کو ہم نہیں جانتے لیکن کسی طالب علم کے ساتھ کسی استاد کا محبت کا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ تال کے اس شاگرد کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے اس کے اسباق کا خیال رکھتا ہے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے ضرورت کے وقت اس کے مالی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ برخوردار گھر جا کر اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ وہاں ایک استاد اس نام کے ہیں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرا بڑا خیال رکھتے ہیں میرے نفع نقصان کا خیال رکھتے ہیں یعنی آپ یقین کریں کہ نہ میں اس کے والدین کو جانوں نہ والدین مجھے جانیں لیکن ان والدین کا سلام و پیام آنے لگ جاتا ہے اور محبت کے پیغام آنے لگ جاتے ہیں صرف جیسے کہ میں نے ان کے بچے سے محبت کی اس کے والدین کو میرے سے محبت ہو گئی مدرسوں میں ہوتا رہتا ہے اور ہر پڑھانے والے کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ طالب علم جب گھر جا کے اپنے والدین کے پاس اپنے استاد کے شفقت کی باتیں کرتا ہے تو والدین کو محبت ہو جاتی ہے اس استاد سے جب کہ برعکس اگر والدین کے پاس جا کے بچہ کسی استاد کی شکایت کرتا ہے کہ وہ مجھے پریشان کرتا ہے بلا وجہ مجھے تنگ کرتا ہے تو اس سے والدین کے دل دور ہٹ جاتے ہیں اور اس استاد سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے یہ مدارس کے اندر رہتے ہوئے صبح و شام ہمارا مشاہدہ ہے جس کے ساتھ اس اصول کی تائید ہوتی ہے کہ کسی کے اہل و عیال کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا وہ جس کے اہل و عیال ہوتے ہیں اس کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس فطری جذبے کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کل خل کو یال اللہ کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مخلوق جو ہے یہ بھی اللہ کا کنبہ ہے جس سر سے تمہارے کنبے ہوتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ لفظ اللہ کی نسبت کا بولا گیا ہے یہ محض تفہیم کے لیے ہے ورنہ جو حقیقی مفہوم ہمارے ہاں ایال کا ہے وہ یہاں صادق نہیں آتا کہ بال بچے ہیں دوسرے یہ بات وہاں صادق نہیں آتی لیکن اس فطری جذبے کی ترجمانی اس لفظ کے ساتھ کی گئی اور فرمایا کہ احب الخلق اللہ اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ شخص ہے من احسن الیال ہی جو اس کے کنبے پہ احسان کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے اور اچھا برتاؤ کرے یہ ترجمہ ہے اس روایت کا جو میں نے پہلے نمبر پہ آپ پڑھی جس سے معلوم ہو گیا کہ مخلوق پر احسان کرنا اور مخلوق کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کو محبوب بنا دیتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوا اور جو دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی صحابہ اکرام کا مجمع تھا جیسے مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ بھی بیٹھے ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل تدرونا من اجبد اجودا تمہیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا کون ہے اج جود کا ترجمہ عام طور پر سخاوت کے ساتھ کر دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے لیکن سخاوت میں اور جود میں فرق ہے سخاوت زیادہ تر مالی فائدہ پہنچانے کو کہتے ہیں جو کسی کو مالی فائدہ پہنچاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا سخی ہے اور جود مطلق نفع پہنچانے کو کہتے ہیں چاہے وہ مالی نفع ہو چاہے اخلاقی نفع ہو چاہے علمی نفع ہو چاہے کوئی زندگی کے اندر کسی اعتبار سے بھی کوئی نفع ہو اس نفع پہنچانے کو جود کہتے ہیں اہل علم کی اصطلاح میں سمجھ لیجئے کہ جود عام ہے سخاوت خاص ہے سخاوت جود ہے لیکن ہر جود سخاوت نہیں ہے یہ فرق کرنے کے لیے کہ سخاوت مالی احسان کو کہتے ہیں اور جود متلقن فائدہ پہنچانے کو کہتے ہیں تو حل درون من ادب جب دو تمہیں پتہ ہے کہ جود کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون ہے صاحب جود سب سے زیادہ کون ہے تو صحابہ کرام کے ادب کا یہ تقاضا ہوتا تھا کہ وہ موقع محل کے مطابق اس بات کو سمجھ آیا کرتے تھے کہ واقعتاً حضور وسلم ہم سے پوچھتے ہیں پوچھنا مقصود ہے یا ایک سوال اٹھا کر ہمیں کو بات سمجھانی مقصود ہے یہ دونوں طرز عہد علد ہوتے ہیں ایک دفعہ استاد شاگرد سے سوال کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ استاد کا مقصد ہے کہ مجھے اس کا جواب دے اور کبھی جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے استاد ایک سوال کرتا ہے تو طالب علم سمجھتے ہیں کہ یہ سوال اٹھا کے ہمارے ذہن کے اندر یہ شبہ پیدا کر کے اس کا اضالہ کرنا مقصود ہے ہمیں فائدہ پہنچانا مقصود ہے سوال اس لیے اٹھایا جا رہا ہے یہ انداز دو ہوتے ہیں اور پڑھنے پڑھانے والے لوگ دونوں کے درمیان فرق جانتے ہیں تو جب صحابہ یہ سمجھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں ہم سے پوچھنا مقصود نہیں ہے تو اس وقت ان کا جواب ہوتا تھا آپ یہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے مقصود ہوتا کہ آپ بتائیں آپ بہتر جانتے ہیں اور اگر ویسے کو پوچھا جائے اور وہ سمجھے کہ ہم سے پوچھنا ہی مقصود ہے پھر وہ جواب بھی دے دیتے تھے دونوں انداز جو ہے وہ شناس لوگ اس کا کو پہچانا کرتے ہیں کہ یہ ہم سے پوچھنا مقصود ہے یا سوال اٹھا کر جواب دے کر ہمیں کو بات سمجھانا مقصود ہے تو یہاں یہ بات ہو کہ سوال اٹھا کر جواب دے کر ہمیں سمجھانا مقصود ہے وہاں صحابہ کا جواب ہوتا ہے اللہ و رسول عالم اللہ اللہ, اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں مطلب ہے جی آپ ہی فرمائیے تو آپ نے فرمایا اللہ ہوا جو ہے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ہے شبہ سے بالتر ہے نہ کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہ کوئی زیادہ سمجھانے کی ضرورت وجود اللہ دیتا ہے وجود کے بقا کے اسباب اللہ پیدا کرتا ہے راحت و آرام ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے اللہ کی نسبت کے ساتھ ہی ہے جو کچھ ہے کسی کے پاس کچھ نہیں اللہ کی نسبت کے بغیر اس لیے جود ہی جود ہے اللہ کے ناموں میں ہے جواد جواد کا معنی صاحب جود مبالغتن تن یہ صرف و نحو کے استاد بیٹھے ہیں ان کے سامنے بس میں ایک طالب علم جرت جرد کر رہا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت مدد کروں میرا خطاب عوام سے ہے ان علماء سے نہیں ہے یہ میرے پشت پناہ ہے ان کی توجہ سے گاڑی چل رہی ہے میرا خطاب آپ حضرات سے ہے مولانا سے نہیں ہے اس لیے آپ یہ خیال نہ کریں کہ کیا سیگے بتانے شروع کر دیجیے ہم تو جانتے ہیں سیگا <laughs> تو جب بات ہو گیا مبالغے کا سیاح صاحب جود مبالغتن وہ اللہ کی ذات ہے کوئی شبے کی بات ہی نہیں اور پھر فرمایا سما انا اجواد دو جودا اجواد اجوا بنی آدم سما انا اجواد بنی آدم آدم کی اولاد میں سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ صاحب جود میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ صاحب جود میں ہوں مطلب کیا کہ جتنا مخلوق کو میری ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہے اللہ کی مخلوق میں کسی سے اتنا فائدہ نہیں پہنچ رہا اللہ کے ساتھ تو مقابلہ ہے ہی کسی کا نہیں بنی آدم میں سب سے زیادہ صاحب وجود آپ ہیں اور یہ لفظ بہت وزنی ہے اور اس کی تشریح بہت لمبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کیا فائدے پہنچ رہے ہیں اور مخلوق کو کس کس جگہ سے فیض ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اتنا فیض کسی اور کی طرف سے نہیں ہے یہ مستقل تفصیل طلب بات ہے جس کو اس وقت میں چھوڑ رہا ہوں صرف اجمالن کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس مخلوق کو فائدہ اگر پہنچ رہا ہے تو اللہ کے رسول کی ذات سے پہنچ رہا ہے اجمالاً عقیدہ یہ اپنے ذہن میں رکھیے اور یہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے کیسے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور اس دنیا سے روح پوش ہو جانے کے بعد بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا بلکہ قیامت کے دن بھی فیض پہنچے گا حتیٰ کہ جنت میں جانے کے بعد بھی رفع درجات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو وہ جاری ہوگا دو درجے ہو گئے پھر فرمایا سما میرے بعد اللہ کے بعد تو میں اور میرے بعد فرمایا اجبد الناس سب انسانوں میں سے صاحب جود دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا سب سے زیادہ فرمایا رجل عالم علم فناشر میرے بعد صاحب جود وہ ہے کہ جو علم حاصل کرے اور یاد رکھیے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں علم بولا جاتا ہے اس پر جو اللہ کی وہی کی طرف سے بنی آدم میں تقسیم ہوتا ہے یہ علم بالائی چیز ہے یہ آسمان سے آتا ہے اصل علم یہ ہے جو اللہ وہی کے ذریعے سے اپنا علم اتارتا ہے انبیاء پر انبیاء کے ذریعے سے تقسیم ہوتا ہے بنی آدم میں اصل علم یہ ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے چاہے آپ کا وہ علم زراعت ہے چاہے وہ آپ کا علم تجارت ہے چاہے وہ آپ کا علم صحت ہے آپ کا میڈیکل کا علم ہے صنعت کا علم ہے جتنے بھی آپ نے جاری کر رکھے ہیں اس کے لیے علم کا لفظ اگر آپ بولتے ہیں تو لغوی معنی کے اعتبار سے ہے یہ وہ فضیلت والا علم نہیں ہے اس کا تعلق تجربے سے ہے لہذا یہ علم کافروں کے بھی پاس ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس بھی ہوتا ہے بلکہ جو زیادہ تجربہ کرے گا زیادہ حاصل کر لے گا آج کل ہم لوگ غافلہ تجربہ کرتے نہیں اس لیے ہم رہ گئے پیچھے کافر تجربہ کر کر کے آگے نکل گئے یہ تجربے پہ موقوف ہے اس لیے اس کے لیے ہمارے ہاں علمی طور پر لفظ بولا جاتا ہے فنون کا یہ رزق کمانے کے فن ہے دنیا میں عمر گزارنے کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ فن ہے اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے اس کا تعلق تجربات سے ہے علم اصل کے اعتبار سے وہ ہے جو اللہ وحی کے ذریعے سے انبیاء پہ اتارتا ہے اور پھر انبیاء کے ذریعے سے مخلوق میں وہ تقسیم ہوتا ہے لہذا یہ یاد رکھیے اول سے لے کے آخر تک آج بھی ہمارے معاشرے میں جب علماء کا لفظ بولا جاتا ہے تو اسے کاشتکار مراد نہیں ہوتے نہ صنعت کار مراد ہوتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا علماء کا لفظ اب بولا جاتا ہے تو اس سے ڈاکٹر مراد ہوتے ہیں طبیب مراد ہوتے ہیں علم زراعت کے ماہر مراد ہوتے ہیں انجینئر مراد ہوتے ہیں صنعت کار مراد ہوتے ہیں آج بھی معاشرہ یہی ہے کہ جب بھی علماء کا لفظ بولا جائے تو علماء کا لفظ صادق آتا ہے اسی طبقے پر جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ علم الہی کے عالم ہے یہ قرآن و حدیث کے عالم ہے آج بھی محاورہ یہی ہے اور باقی سارے فنون ہیں وہ علم نہیں ہیں وہ اپنے پیٹ بھرنے کے اور اپنے آپ کو مزین کرنے کے دنیا میں راحت حاصل کرنے کے اور زندگی گزارنے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان نے اپنے تجربے سے ایجاد کیے لہٰذا ان کی ضرورت بھی اسی زندگی میں ہی ہے اور جس وقت زندگی زندگی ختم ہو جائے گی نہ آپ کو کار کی ضرورت ہے نہ موٹر سائیکل کی ضرورت ہے نہ ہوائی جہاز کی ضرورت ہے اور نہ آپ کسی میڈیکل کالج کے محتاج ہیں نہ کسی صنعت کے کارخانے کے محتاج ہیں یہ سارا قصہ سمٹ جاتا ہے جس وقت آپ کی تونیوی زندگی ختم ہوتی ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک بس اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت آپ کو بھی ہے کافر کو بھی ہے اس میں کافر اور مومن کا کوئی امتیاز نہیں جیسے یہ حضور نے فرمایا کہ دو علم حاصل کرے اور پھر علم کو نشر کرے وہ شخص جو ہے میرے بعد تمام لوگوں میں سے زیادہ صاحب جو ہے اس پر میں اس روایت کا جوڑ لگانا چاہتا ہوں جو پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ مخلوق پر احسان کرنے کے بہت سادی سے زبان میں مختصر سے وقت میں عرض کرتا ہوں اس سے لوگ اس سے دلال کرتے ہیں کہ خدمت خلق جو ہے یہ بہت افضل کام ہے اس سے انکار نہیں ہے بہت افضل کام ہے حدیث شریف میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے بہت فضائل بیان کیے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت کے اندر ٹہلتا ہوا دیکھا اس عمل کے نتیجے میں کہ ایک کانٹے دار درخت جو تھا وہ رسے کے کنارے پہ کھڑا تھا اور اس کی ایک شاخ جھکی ہوئی تھی اور گزرنے والوں کو وہ تکلیف دیتی تھی اس شخص نے اس جذبے کے تحت کہ یہ اللہ کے مخلوق کے لیے باعث تکلیف ہے اس نے وہ کانٹوں والی شاخ کاٹ کے رسہ صاف کر دیا میں نے اس شاہ کے کاٹنے کے نتیجے میں اس شخص کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا یہ خدمت خلق کا شعبہ ہی تو ہے خدمت خلق کا شعبہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ ایک فاہشہ عورت اس نے ایک دفعہ کہ کتے پیاسے کتے پر ترس کا بخاری کی روایت ہے ایسے قصے کہانی کی بات نہیں ہے صحیح بخاری کی روایت ہے پیاسا کتا اس نے محسوس کیا کہ یہ پیاسا ہے اور یہ بے چین ہے پانی پینے کے لیے لیکن یہ کنواں ہے اور اس میں وہ پانی پی نہیں سکتا گیلی مٹی پر وہ اپنی زبان رگڑ رہا ہے تو اس نے اپنے موزہ اتارا موزہ اتار کے اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا باندھنے کے بعد کنویں میں ڈال کے اپنے موزے کے ذریعے سے پانی نکالا اور نکال کے کتے کو پلایا سرور کا نا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اس شفقت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی اور اس کے مقابلے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر ایک لوٹی عورت کو دیکھا ایک عورت کو دیکھا جس کو بلی نوچ رہی تھی اور بلی کے ذریعے سے اس کو عذاب ہو رہا تھا معلوم ہوا کہ اس عورت کی نے بلی باندھی ہوئی تھی لیکن نہ تو اس کو خود کچھ کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ اپنے خوراک باہر تلاش کر لے بھوکی مر گئی اس کے بھوکے مرنے کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں تھی اور وہ بلی کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا اور ایک دفعہ سفر میں تھے سربر کا نا صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کا موسم تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض کا روزہ نہیں تھا چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو مسافر مسافری میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں تو بعض نے روزہ رکھا ہوا تھا بعض نے نہیں رکھا ہوا تھا دوپہر کو قیام کیا سخت گرمی تھی تو حدیث شریف میں ہے کہ جو روزے دار تھے وہ تو گر گئے اپنے وہ تو کسی کام کے نہ رہے اور جن کے روزے نہیں تھے انہوں نے سواریوں کو بٹھایا سواریوں پر سے سامان اتارا اور ان سواریوں کے لیے انتظام کیا جیسے پانی وانی پلایا جاتا ہے خیمے گاڈے باقی طبقہ جو تھا روزے دار وہ کسی کام میں نہیں لگا چونکہ شدت کی پیاس اور بھوک گرمی کے دن دوپہر کا وقت تو ایک طبقہ تھا جو مفت رون کا تھا جن کا افطار تھا روزہ نہیں تھا اور ایک طبقہ تھا جس نے روزہ رکھ رکھا تھا سربر کا ناسم کی موجودگی میں دونوں فریق ہیں تو آپ نے اس فرمایا کتاب و سوم میں مشکا شریف میں روایت ہے الجوم المفت المفترون بالعجر زہبا الجوم المفترون بالعجر آج تو بے روزہ سوا میں بڑھ گئے بے روزہ سواب میں بڑھ گئے آج بے روزہ آج سواب لے گئے ادر لے گئے اس جملے کی تشریح میں ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ مرکات میں لکھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ نفلی نف نفلی عبادت کے مقابلے میں خدمت خلق بہتر ہے اس جملے کی تشریح میں لکھا ہے نفلی عبادت کے مقابلے میں خدمت خلق بہتر ہے ہمارے شیخ نے تو مطلقاً فتویٰ دے دیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت بجو خدمت خلق نیست بدس بھی ہو سکتا داؤ دل کے نیست کہتے ہیں طریقے صرف یہ تسبی اور مسلح کا نام نہیں ہے کہ تسبی لے کے مسلح پہ بیٹھ جاؤ تو یہ طریقہ ہو جائے گی کہتے ہیں طریقے وجود خدمت خلق نیست طریقہ تو نام ہی خدمت خلق کا ہے نام ہی خدمت خلق کا ہے چنانچہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک جگہ وہ کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ گلستہ میں ہے کہ صاحب دلے ب مدرسہ امد خان کا یہ گلستان کی بات ہے صاحب دلے ب مدرسہ امن ذان کا ایک صاحب دل خان کا کو چھوڑ کے مدرسے آ گیا خان کا ہے ذکر اذکار عبادت کی جگہ اور مدرسہ ہے پڑھنے پڑھانے کی جگہ صاحب دل ب مدرسہ امد خان کا بشکست صحبت اہل طریق رہا اہل طریق کے رسے کو چھوڑ کر وہ ادھر مدرسے آ گیا عہد جو اس نے اہل طریق کے ساتھ لگا رکھا تھا اس کو توڑ دیا مدرسے میں آ گیا پرسیدم میں نے اس سے پوچھا شیخ شادی کہتے ہیں میں نے پوچھا میان عالم و عابد چے فرق بود کہ اختیار کر دی ازاں فریق رہا کہ عالم اور عابد کے درمیان میں کیا فرق ہے جو تو نے عابدوں کو چھوڑ کر علماء کا فریق اختیار کر لیا میان عالم و عابد چے فرق بود کہ اختیار کر دی ازاں فریق را اس کو چھوڑ کے تو اس فریق میں آ گیا کیونکہ خان کا جو ہوتی ہے وہ ذکر اذکار عبادت کی جگہ ہے اور مدرسہ پڑھنے پڑھانے کی جگہ ہے تو میں نے پوچھا تو نے کیا فرق دیکھا جس کی بنا پر وہاں سے چھوڑ کے تو اتارا گیا گفت او گلی میں خیش میں برد سے موج وین جہد میں کنت کے بغیر کہتے دونوں کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ یوں سمجھو جیسے سیلاب آ گیا سیلاب آنے کے ساتھ ایک آدمی کو تو اپنی گدڑی کی فکر ہے کہ بچ جائے کہیں یہ دریا میں رڑ نہ جائے دریا اس کو بہا کے نہ لے جائے وہ اپنی گدڑی کی فکر میں ہے اور ایک آدمی وہ ہے جو ڈوبتے ہوئے کو پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہے کہتے عالم ڈوبتے ہوئے کو بچانے والا ہے اور عابد اپنے گدڑے کی حفاظت کرنے والا ہے عالم کا مقام ہے ڈوبتے ہوئے کو پکڑنا اور پکڑ پکڑ کے بچانا اور یہ نفلی عبادت جو ہے یہ عبادت کا بھی تقابل ہے نفلی عبادت مراد ہوتی ہے فرض تو عالم بھی کرتا ہے غیر عالم بھی کرتا سارے کرتے ہیں تو وہ ثواب حاصل کر کے اپنی گدڑی بچا رہا ہے اور عالم جد و جہد کر کے ڈوبے ہوں کو بچا رہا ہے ڈوبنے والوں کو پکڑتا ہے کہ میں نے تو یہ فرق دیکھا ہے اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو گلستان کے اندر بیان کیا صرف ذہی ظاہر کرنے کے لیے کہ علم کی نشر و اشاعت جو ہے یہ ایسے ہے جیسے ڈوبتے ہوں کو پکڑنا اور نفلی عبادت جو انسان کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنا ثباب حاصل کرنے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے تو علم کی یہ بات ہوا کرتی ہے اب اگلی بات میں آپ کے عرض کرتا ہوں ایک ممبر آپ نے منتخب کیا منتخب کرنے کے بعد جب انتخاب ہوتا ہے تو وہ وعدے کرتے ہیں ہم یہ تمہاری سڑک ٹوٹی ہوئی ہے بنوا دیں گے یہ تمہارے محلے میں نالی نہیں ہے بنوا دیں گے تمہارے محلے میں ہسپتال نہیں ہے ہسپتال بنوا دیں گے سکول نہیں ہے ہم سکول بنوا دیں گے یہ آپ بہتر جانتے ہیں جن کے پاس ووٹ لینے والے آیا کرتے ہیں اور آ کے وہ اپنے بتاتے ہیں کہ ہمارا پروگرام یہ ہے ہم تمہاری یوں خدمت کریں گے تو ہمیں ووٹ دو سیاسی حضرات کا یہ وظیفہ ہوتا ہے اور جو ایسا کام کرتا ہے کہتے یہ بڑا خادم خلق ہے بڑا اس نے راحت پہنچائی دیکھو اسپتال نہیں تھا اسپتال بنا دیا نالی نہیں تھی نالی بنا دی اور سڑک نہیں تھی سڑک بنوا دی یہ کام کر دے تو اس کی حمایت والے لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نے کتنی خدمت کی ہے اور یہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کو ووٹ دیا جائے اور اس کو دوبارہ حاکم بنایا جائے الیکشن کے دنوں میں یہ چیز بہت نمایاں ہوتی ہے تو اگر آپ کے لیے سڑک بنانا جو ہے یہ خدمت خلق اور ان دن پسندیدہ عمل ہے آپ کے لیے ہسپتال بنانا جو ہے یہ خدمت خدمت خلق ہے اور بہت اچھی چیز ہے آپ کے پیٹ کے درد کے لیے گولی مل گئی نزلے کے لیے آپ کو گولی مل گئی کوئی اور تکلیف ہوئی تو وہاں علاج ہو گیا اور وہ آپ کی تکفی دور ہو گئی اگر یہ احسان ہے واقعتاً احسان ہے لیکن کیا جہنم سے کسی کو بچانا آپ کے نتیجے کوئی احسان نہیں ہے جبکہ یہ تکلیف عارضی ہے اس تکلیف کا نقصان کیا ہے زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے اور اگر تمہارے لیے علاج کے اسباب مہیا کر دیا جائیں پھر تم ہمیشہ زندے رہتے ہو پھر نہیں مرتے مرنا تو ہے موت سے تو بچ نہیں سکتا آدمی وہ تو آنے ہی آنے ہیں اگر چند دن کے لیے آپ کے لیے راحت کا انتظام ہو گیا تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا مخلوق پر اس نے احسان کیا اور بہت اس نے راحت پہنچائی ہے یہ ہمارا مخدوم ہے ہمارا یہ محسن ہے تو مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ زندگی عارضی ہے اور اگلی آنے والی زندگی جو ہے وہ بہت مستقل ہے اور یہ ہماری زندگی کی منزلیں ہیں ہم زندہ اس وقت ہو گئے تھے جس وقت ماں کے بدن میں ہمارے بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہو گیا ماں کے پیٹ میں بھی ہم زندہ ہوتے ہیں یہ ایک منزل ہے اور پھر جب ماں کے بدن سے باہر آتے ہیں تو قبر تک یہ زندگی کی دوسری منزل ہے اس دوسری منزل کے حالات پہلی منزل والے کو نہیں سمجھایا جا سکتے اس لیے اگر آپ اس بچے کو سمجھانا چاہیں کہ آگے ایک دنیا آنے والی ہے جس میں دریا ہیں جس میں نہریں ہیں جس میں ہوائی جہاز اڑتے ہیں جس میں بسیں چلتی ہیں جس میں فٹ بال کے میدان ہیں اور اتنا کچھ ہوتا ہے وہ بچہ جو کہ چند انچ جگہ کے اندر پڑا ہوا ہے وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا نہیں سمجھ سکتا اگر کوئی ایسی تدبیر آپ کریں بچے کو سمجھانے کے لیے وہ کیا سمجھے گا نہیں سمجھ سکتا وہ تو یہی کہے گا کہ کہاں کی باتیں کرتے ہو پیر پسارنے کی تو جگہ ہے نہیں اور تم کہتے ہو کہ ہوائی جہاز دوڑتے ہیں اور بسیں دوڑتے ہیں کہتے ہیں کہ میں سلام میں بہتا ہوا کنویں میں گر گیا سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں بزرگوں کی کتابوں میں کے دریا میں بہتا ہوا سلام میں بہتا ہوا وہ کنویں میں گر گیا اور وہاں پہلے کہ مینڈک موجود تھا دونوں کا آپس میں مکالمہ شروع ہو گیا جو سیلاب والا مینڈک وہ بہت غم زدہ تھا کہتا میری دنیا بڑی کشادہ تھی میں تو یہاں جیل میں آ گیا بڑی تکلیف یہ سمجھانے کے لیے مثال ہوتی ہے وہ جو مینڈک ہے وہ باہر کے کشادگی کو ان الفاظ میں ذکر کرے تو وہ جو مینڈک پہلے کنویں میں ہے وہ اپنی جگہ سے ہل کے اس نے چوتھا قصہ کنویں کا یوں کر کے چکر لگایا کہتا تیری دنیا اتنی وسیع تھی وہ کہتا اس سے بھی زیادہ وسیع تھی اس نے آدھے کنویں میں چکر لگایا اتنی وسیع تھی کہتا نہیں اس سے بھی زیادہ وسیع تھی اس نے من کے ساتھ ساتھ سارے میں چکر لگایا اتنی وسیع تھی وہ کہتا نہیں اس سے بھی زیادہ وسیع تھی کہتا جاؤ جھوٹے اس سے زیادہ کشادہ تو دنیا اللہ نے پیدا ہی نہیں کی اس کو کہتے ہیں کنویں کے مینڈک تاثر تو جس طرح سے کنویں کا مینڈک سمجھتا ہے کہ اس سے کشادہ ہے ہی نہیں دنیا ساری دنیا یہی ہے من کے ساتھ ساتھ اب بچہ بھی یہی سمجھے گا کہ کہاں دریا کہاں پہاڑ کہاں درخت کہاں باغات اور کہاں ہوائی جہازوں کا اڑنا اور بسوں کا دوڑنا یا تو چند انچ کی جگہ ہے یوں پہلو بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے تو یہ کیا باتیں کرتا ہے اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتی اب اگر یہ اب زندگی کی منظر ختم ہو گئی اب اگلی آ گئی زمین کے پیٹ میں اب وہ زمین کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول بتاتا ہے برحق اگر آپ اپنے عقل سے سمجھنا چاہیں گے تو جیسے بچہ اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتا تم اس زندگی کو نہیں سمجھ سکتے وہ لاک اللہ تشر ان کا یہی معنی ہے تم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو کہ آگے آنے والا کیا ہے قبر کشادہ کیسے ہوتی ہے قبر تنگ کیسے ہوتی ہے قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے قبر میں راحت کیسے ہوتی ہے فرشتے کیسے آتے ہیں اٹھاتے کس طرح سے ہیں اور یہ بچوں کی طرح جس طرح سے بچہ مثال کے طور پہ بات کرنے والے کو کہہ گیا پاگل ہو گیا باتیں کیسی کرتا ہے تو یہ عذاب و ثواب کے منکر جو ہیں وہ ان علماء کو بھی کہتے ہیں کہاں کی باتیں کرتے ہیں یہ کوخل میں آنے والی بات ہے مر گیا انسان مٹی ہو گیا یہی مشرق کہتے تھے یہی آج کل کے تعلیم یافتہ جاہل کہتے ہیں ان کی ان کے سمے میں بھی نہیں آتی تھی ان کے سمے میں بھی نہیں آتی تو نے کہا مر کے دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا جب تم دوسرے دان میں چلے جاؤ گے وہاں جا کے پتہ چلے گا اب میں ایک خواب بیان کرتا ہوں کہ میں دلی گیا تھا لیکن ایک آدمی کہتا کہاں گیا تھا ہم نے تو دیکھا ہم جاگ رہے تھے تو سویا ہوا تھا ابھی تو یہاں سویا تھا یہی پڑا ہوا ہے کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ میں دلی گیا تھا تو کیا خواب میں دلی جانے والے کا حال جو ہے وہ بیدار آدمی سمجھ سکتا اسے یہ کہیں گے کہ بھائی سو کے دیکھ اگر سونے کے اندر تیرے سامنے واقعہ پیش آ جائے تو خواب کے بعد تو بیداری میں نہیں سمجھ سکتا خواب میں انسان کیا کچھ کرتا ہے بیدار آدمی نہیں سمجھ سکتا اس عالم میں دا سو جا اور پھر تیرے سامنے حالات آئیں گے تو تجھے پتہ چلے گا کہ عالم خواب اور ہے اور عالم بیداری اور ہے تو اگر خواب کے حالات آپ نے سمجھنے ہیں تو سو کے دیکھو قبر کے حالات اگر آپ نے سمجھنے ہیں تو مر کے دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے یہاں تمہیں کس طرح سے سمجھا دیں تمہارے سامنے یہ ذہن ہے اس لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہم کہتے ہیں برحق آمن و صدقنا جو کچھ کہا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قبر میں عذاب بھی ہے روزہ و مراز الجنہ بھی ہے حفرت و من حفر نیران بھی ہے اور اس میں جتنے حالات حدیث شریف میں بیان کیے گئے ہیں جو شہیر وید کے ساتھ ثابت ہے ہمارا ہر چیز پہ ایمان ہے اور دوسرے لوگ اس وقت سمجھیں گے جب مر کے جائیں گے وہاں اور پھر وہ بھی آخری زندگی نہیں ہے پھر آپ نے قبروں سے نکلنا ہے وہ اس سے بھی اگلی زندگی ہے تو وہاں جو قصہ ہوگا آخرت میں وہ آپ قبروں بھی نہیں پوری طرح سے سمجھ سکیں گے وہ وہاں جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا تو اصل زندگی جو ہے آپ کی جس میں آپ کے اعمال کا ثواب اور عذاب آپ کے سامنے آنا ہے وہ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد آنا ہے وہ عذاب اور ثواب ایسا ہے کہ جو لازوال ہے جس کے اوپر کوئی سوال نہیں آئے گا تو جو شخص تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے کیا وہ تمہارا محسن نہیں ہے جو تمہارے لیے جنت کی راحت کا انتظام کرتا ہے کیا وہ تمہارا محسن نہیں ہے کیونکہ پہلی زندگی اس کے مقابلے میں کوئی زندگی نہیں اس لیے اس احسان کے مقابلے میں کوئی احسان نہیں اس لیے آپ نے فرمایا کہ بنی آدم کو جتنا فائدہ وہ شخص پہنچاتا ہے جو علم الہی کو نشر اشاد کرتا ہے کوئی اتنا فائدہ دوسرا نہیں پہنچا سکتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں جتنا بیکار مولوی ہے اتنا دنیا میں بیکاری ہی کوئی نہیں آپ کے اور اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ فرق ہے ہم سمجھتے ہیں بیکار ہیں کیا فائدہ بچوں کو بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کہتا ہے کہ ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ مخلوق کے لیے نافع یہی طبقہ ہے اس لیے تیسری روایت میں اسی بات کا ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی جیسا بڑھنے کی تمہارے دل میں حسرت آئے یاد رکھو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کے متعلق تمہارے دل میں حسرت آئے کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا آپ میں سے کتنے نیک بخت ہیں جن کے دل میں صبح و شام حسرتیں کروٹ لیتے ہیں کہ کاش کہ میں بھی زرداری ہوتا کتنے لوگ ہیں تمہارے دنیا میں بھی پرویز مشرف ہوتا حالانکہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر یہ تھے کوئی شخص ایسا نہیں کسی کی کوٹھی دیکھ کے یہ نہ سمجھو کہ کاش کے میں بھی ایسا ہوتا کسی کی کار دیکھ کے یہ نہ کہو کہ کاش کے میں بھی ایسا ہوتا اگر کسی جیسا ہونے کی تمنا انسان کے دل میں ہونی چاہیے تو پھر میں صرف دو شخص ہیں جن کو دیکھ کے تمہارے دل میں خیال آنا چاہیے کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور پھیلاتا ہے جب ایسے آدمی کو دیکھو جو علم حاصل کرتا ہے اور پھیلاتا ہے بھائی آرام سے آپ بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں واخر دعوانا الحمدللہ